يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم ايمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابے داری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والے اور حکمت والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہی اسلام ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور اپنے نبی کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام احکام کو بجا لائیں تمام ممنوعات یعنی منع کردہ کاموں سے بچ جائیں کامل شریعت پر عمل کریں سلم سے مراد اسلام ہے اطاعت اور صلاح جوئی بھی مراد ہے کا فتن کے معنی سب کے سب پورے پورے اکریمہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبداللہ بن سلام اسد بن عبید فقلیہ رضی اللہ عنہم وغیرہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں ہفتے کے دن کی عزت اور راتوں کے وقت تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے جس پر یہ آیت اتری کہ اسلامی احکام پر عمل کرتے رہو لیکن اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا وہ اعلیٰ درجے کے عالم تھے اور پورے مسلمان تھے انہیں کامل طور پر معلوم تھا کہ ہفتے کے دن کی عزت منسوخ ہو چکی ہے اس کے بجائے اسلامی عید جمعہ کے دن کی مقرر ہو چکی ہے پھر ناممکن ہے کہ وہ ایسی خواہش میں اوروں کا ساتھ دیں رضی اللہ عنہ بعض مفسرین نے کافہ کو حال کہا ہے یعنی تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے یعنی اپنی طاقت بھر اسلام کے تمام احکام مانو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے تورات کے بعض احکام پر جمع ہوئے تھے ان سے کہا جاتا ہے کہ محمدی دین میں پوری طرح اسلام میں آ جاؤ اس کا کوئی عمل نہ چھوڑو تورات پر صرف ایمان رکھنا کافی ہے پھر فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو شیطان کی نہ مانو وہ تو برائیوں اور بدکاریوں کو اور رب پر بہتان باندھنے کو کہتا ہے اس کی اور اس کے گروہ کی تو خواہش یہ ہے کہ تم جہنمی بن جاؤ اور تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اگر تم دلائل معلوم کرنے کے بعد بھی حق سے ہٹ جاؤ تو جان رکھو کہ رب بھی بدلہ لینے میں غالب ہیں نہ اللہ سے کوئی بھاگ کر بچ سکے نہ اللہ پر کوئی غالب آ سکے وہ اپنے احکام کے جاری کرنے میں حکمتوں والے ہیں وہ غالب ہیں اپنی پکڑ میں وہ حکیم ہیں اپنے امر میں وہ کفار پر غلبہ رکھتے ہیں اور عزر و حجت کو کاٹ دینے میں حکمت رکھتے ہیں